عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے ایک عورت سے شادی کی لیکن اس نے نہ اس کا مہر مقرر کیا اور نہ اس سے صحبت کی یہاں تک کہ وہ مر گیا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اس عورت کے لیے اپنے خاندان کی عورتوں کے جیسا مہر ہوگا نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ اسے عدت بھی گزارنی ہوگی اور میراث میں بھی اس کا حق ہوگا تو ماقل بن سنان اشجئی نے کھڑے ہو کر کہا بروا بنت واشق جو ہمارے قبیلے کی عورت تھی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فیصلہ فرمایا تھا جیسا آپ نے کیا ہے تو اس سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ خوش ہوئے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پینتالیس یہ حدیث صحیح ہے